حق دلت قائم فرماوے کشمیری صاحب نے خطاب ناچیز چیز مدب فرمایا اس قابل تو نہیں بزرگان دین خدمت نال جو کچھ حاصل ہوا ہے اس چند معروضات جناب سے گوش گزار محفل جلسہ خان مصطفیٰ ایویں لکھا نا محفل عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عجیب جو عنوان ہے اس نے کئی پہلو نکلتے ہیں کہ تعین کر کے میں جناب نال خاطب رہا عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دت ایک بہت بڑا سلسلہ ہے اگر صرف عاشق دے اطلاق دی بجائے محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بول لیا جائے تو بغیر کسی رد و خدا اور اعتراض نقطہ چینی دے اختلاف دے سر فہرست رب العالمین آؤں سب سے بڑا محب وہی ہے اور ایسا عجیب محب ہے کہ جتھے جتھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تنوع نظر آئے گی نا تو اس دی ذاتی نہیں ہونی اللہ کی محبت کا پرتو یا کو اللہ کی عطا عطاقات ایک دو مذہب آ جاتے ہیں صوفی آ کے آپ نے عنوان ڈالا آشقہ نے مصطفیٰ اچھا آپ نے یاد کرا دیا آپ سے وعدہ ہوا تھا اچھا اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک میرے ذہن چ کوئی نہیں سی نام انتخاب فرمایا سی صالحین کون ہے صالحین کون ہے تیسری مرتبہ موضوع ناچیز بیان کر رہے ہیں اس طرح کا موضوع جناب نے پہلے نہیں سماج فرمایا نہ کسی کے خیالات جو گزرا ہے در حقیقت موضوع ایک شبے کا اضالا ہے ایک خدشے کا جواب وہ خدشہ کی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی نبیا کے بارے آیا ہے کہ انہوں اللہ تعالی کی جواب ہو پرور پروردگار سانو سالے بنا نیک بنا مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کرتے ہیں مسلم الحقنی یا اللہ میں نے مسلمان ماری اور نیک سال شامل فرمائی اور علیہ السلام کے بارے بھی

جڑا اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ساتھی امبیال احمد السلام منن نبی جی و صدیقین اور صدیقین و شہادا اور شہادا و صالحین اور نیک اس آیت مبارکہ تو پتہ لگتا ہے نبی صدیق شہید اور صالح چاروں میں فرق ہے کیوں کہ تقابل آ رہا ہے آج مغاجرت کو چاہتا ہے مقابلہ مغاجرت کو چاہتا ہے تو نبی صدیق شہید اور صالح تو اس کا مطلب ہے صالح ان کے مقابلے میں آ رہا ہے یہاں مقابلے میں آ رہا ہے اور پھر ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ سالے بنا دے تو ہر نبی سالے تو ہر نبی سالے ہو تو ادھر سالے دا نبی صدیق شہید کے مقابلے میں یہ شبہ پیدا ہوا یار کس طرح مسئلہ حل ہوئے گا اور مطابقت کیوں پیدا ہوئے گی خود اس مسئلے چ میں پریشان سا تو اس طرح دیا مشکلات نو حل کرنے والے حضور سیدنا شیخ اکبر صاحب فتوحات مکیہ دی فتوحات مکیہ شریف دا مطالعہ کیتا تے اے دا جواب حاصل ہویا او جناب دے اگے پیش کر دے اے دے وچ خطاب پورا ہو گیا لیکن اس دے اندر جو تساں فوائد سننے سنوں وہ انشاءاللہ العزیز اس ناچیز کو تسی سنو گے عجیب و غریب روایت شبہ سمجھ آ گیا بعض آیات سے پتا چلتا ہے ہر نبی صالح ہے اس آیت سے پتا چلتا ہے نبی اور ہے صالح اور ہے تو یہ مطابقت کیسے ہوگی یہ خلاصہ آگے سمجھ سمجھ گیا اب سالے کا معنی سمجھو پہلے سالے کا مانا کیا عام تو یہی نیک فارسی زبان کا لفظ نیک ایک معنی سالے کا ہوتا ہے اللہ اور اس کی مخلوق کے حقوق پورے کرنے والا سال ایک مانا کی اور بڑا اوکھا کام اللہ تعالی اور اس کی مخلوق کے حق پورے کرنے بہت مشکل ایک مانا ہے دوسرا مانا جیڑا موضوع دی مطابقت رکھتا ہے اور اس شبے نو جنہیں دور کرنا وہ پیش کرنا سالے وہ جڑا اپنے مقام اور مرتبے خلل نہ دے یہ شیخ اکبر دسیا ہے شیخ اکبر کا میں ذکر کیتا تعارف کرانا ضروری ہے تاکہ اس گل گل بھی عظمت جناب دے دل دماغ چاہے آپ وہ شخصیت نے جتھے آلما دی انتہا ہو جاتی ہے اتو انہوں دی ابتدا انہوں سمجھ والے تاجدار گوڑا مجمول بہور جڑے لوگ ہوتے ہیں تاجدار گوڑا آلہ حضرت بریلوی اس سزا دے حضرات اس انہوں سمجھتے ہیں آپ دے والد گرامی تشریف لے گئے غوث پاک میرا میں کو ارد کی تھی حضور میری اولاد کو تو پتر جناب دی بارگاہ آیا اللہ پاک کو لے گئے آپ نے لوہے محفوظ اور ویکیا فرمایا اتو تے نام کا پتر کوئی نہیں میری کنڈ چ ایک پتر رہ گیا تھی کانڈ میری کانڈ نہ لاؤ وہ پتر میں تڈے وال منتقل کر جیڑا غوث پاک میرا نے پتر منتقل کیا وہ لقب شیخ اکبر نام محمد محیدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب نال مشہور جس لفظ شیخ اکبر بولیا جاتا ہے آلما دیا کتاباں دیا سب فورن ذہن ادھر چلا جا اکبر انہوں نے مانا دسیا ہے کہ سالے کا مانا ہے توجہ ذرا جو اپنے مرتبے اور مقام میں خلل فساد خرابی نہ آن دے سمجھ آ گیا مانا ہوں مرتبے ہیں چار روحانی مراتب کتنے نے چار نے ایک ہے نبوت ایک ہے صدیقیت ایک ہے شہادت اور ایک ہے صالحیت جنہوں ولایت میں صالحیت کی جگہ سے ولایت ہی بولوں گا کیونکہ سوکھا لگا مرتبے روحانی کتنے نے چار بولو بولو بولو بولو بولو نبوت من نبی جین صدیقیت و صدیقین شہادت و شہداء ولایت و صالحین یہ چار مراتب نے روحانی انسانوں اللہ تعالی نے جنہ جنہ نو روحانی شرف بخشیا عزمت بخشی شانہ بخشی وہ ان چون طبقوں تو باہر نہیں ہو سکتے توجہ نہیں فرمائی یا نبیا چ ہو گے یا صدیقہ چ ہو گے یا شہید چ ہو گے یا ولیاں چ ہو گے ہوں میں ہر مرتبے کی تھوڑی تھوڑی حقیقت کھولا گا نبوت کیا ہے صدیقیت کیا ہے شہادت کیا ہے ولایت کیا ہے پھر وہ جڑا مانا سالے کا دسیا شیخ اکبر کے بیان کا وہ ہر ایک دے کیوے چسپا ہوں وہ بیان کر کے اجازت سمجھ آ گیا ہوں میرا منصوبہ جو کچھ جناب کے سامنے رکھنا ہے وہ تو سمجھ آ گیا ہوں پہلے نمبر پہ میں مقام نبوت بیان لگا توجہ نبوت بمانا شریعت نہیں نبوت بمانا صفت نبی کی چیز ہے توجہ ذرا نبوت کی شہر اللہ جل شان ہوں طرفوں ایک ایسی صفت کمال جس نال بندہ اللہ تبارک و تعالی تو وحی حاصل کرن دے قابل اور لائق ہو جائے توجہ نبوت ایک ایسا روحانی مرتبہ ہے جس کی وجہ بندہ انسان اللہ تعالی تو واہج یعنی واہج شریعت کیڑی واہج دیا قسم نے ایک واہج ولایت بھی ہوں واہج صدیقیت بھی ہوں لیکن نبوت واسطے خاص واہی شریعت ہوں توجہ ہوگی بڑی عجیب شاید تے واسطے بالکل نہیں ہونی ایک ایسا مرتبہ ہے روحانی کہ جس کی وجہ انسان اللہ تعالی تو شریعت بھی واہج حاصل کرن لین دا قابل بن ہے مستحق بن جا صلاحیت آ جائے لیکن یہ مرتبہ ملتا یہ صفت شان نبی ملتی یہ مرتبہ اور شان ملتا ہے اللہ تعالی اپنے نبی اپنے بندیا انت نبی انت رسولی تو میرا نبی ہے تو میرا رسول ہے یہ کلام اللہ تعالی جدو بندے کرد اس وقت بندے نبوت مل جاتی ہے اور نبوت توجہ ذرا وہج ہے ایک نبوت بھی وہج کی دو قسمیں جو نبوت سے تعلق رکھنے والی وہج ہے اس کی دو قسمیں ہو گئی ایک ہو گئی عطا نبوت کی ایک ہو گئی وہج شریعت ان دونوں فرق عطا نبوت دی وحی ہوندی اے تو میرا رسول تو میرا نبی ہے اور عطا شریعت دی وحی وہ پھر حکم آ گیا اینج کرو اینج نہ کرو لوگوں اینج فرماؤ اے کرن اے نہ کرن اے واہج شریعت دی انہاں دے درمیان وقفہ ہو سکتا ہے اتائے شریعت کی واہج اور عطائے نبوت کی بات ان میں وقفہ ہو سکتا ہے اور وقفے کا جڑا وقت لمبا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے دو چیزاں ذہن چ رینج نبوت دیر واسطے واہن فرماوے فرما میرا نبی تو میرا رسول جسے شریعت بولو تو اس لیے واہج فرما تو فرما ہے کرو اینج نہ کرو لوگوں آخو اینج کرن مثال مثال حاکم کسے نو کوئی عہدہ عطا کرن واسطے یہ آخے گا کہ تو میرا وزیر تو میرا مشیر تو فلان ایویں اس وقت انہیں این کلام دے نال اس عہدے دے رنگیا جائے وہ عہدہ صفت بن جائے گا لیکن ایک ہے عہدے دے مطابق منصب دے مطابق جا کے عمل کرنا جنہوں آتے ہیں چارج سنبھال وہ جی بن کے گیا لیکن مہینے دو کے بعد ان شاء اللہ چارج سنبھال لیا گا ہوں وزارت یا کوئی عہدہ عطا پہلو ہو گئے لیکن چارج بعد عمل اس کے مطابق بعد ہوں لے کے آ جائے کہ جی ایس وقت تو تھی کام شروع کر وزارت مل گئی دوسرے لفظ اسمبلی کے ممبران نال ممبر بن گیا ممبر بن گیا ہے لیکن اسمبلی بیٹھنا کرسی وہ چارے کا اپنا سنبھالنا وہ وقت مقرر مؤخر تک ہو سکتا ہے یہ مطلب ہے کسی عہدے کی اٹا وہ پہلے ہو سکتی ہے اس عہدے کے مطابق عمل وہ بعد میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہوں نبوت نو سمجھ لو پتا پہلے ہو جائے اظہار بعد میں یہ ہو سکتا ہے عطا پہلے اظہار واسطے حکم شریعت بعد آ سکتا توجہ نہیں فرمائی ہے اتنے بڑے شبے کا گل ہے یہ تقریر بڑے بڑے حضرات لگ گیا انہوں نے چالیا سال نبی نبوت ملی توجہ نہیں فرمائی چالیا سال بعد نبی نبوت ملی نبوت ملی یہ انہوں نے غلطی نبوت نہیں ملی چالیا سال بعد مل چکی ہے جس وقت اللہ تعالی نے ابھی حضرت آدم جہاں نبیا کا باپ انہوں پیدا کیا اچھا، پہلے کون تو نبیوں کون تو نبیوں آدم الماء و تین میں اس وقت نبی تھا جب ابھی آدم تیار نہیں ہوتے اس کا مسئلہ حل ہو گیا اس لیے اللہ تعالیٰ آپ نے فرما دیتا ہے تو میرا نبی تو میرا رسول لیکن گل صرف ہے چالیاں سالوں کے بعد حکم آیا شریعت کا اتائے شریعت کی واہ چالیس سال کے بعد ہے اتا نبوت کی باب آدم کی تخلیق سے پہلے ہے قربان ہو جائے ریسا توجہ ہے سونا بڑے بڑے علماء اس مقام دے ٹھوکر لگی لیکن الحمدللہ لا چیز اللہ تعالی نے بزرگوں کے دے وچوں ہی یہ گل حقیقت سمجھائی ہے تو میں تھن اس جہان خارج میں سمجھا دیا مثال دے کر علماء تمام صوفیاء اس بات متفق نے کہ سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق پیدائش اور نبوت نال اتصاف پہلے مسئلہ شریعت دی واہج وہ مؤخر ہے وہ چالیس سال کے بعد نبوت عطا والی وہی جڑی جیڑی وہ حضرت عیسا علیہ السلام جی جھولے چ مل گئی ہے تو محمد ربی پاک پہلے لگ جائے تو کون کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے چلے فرما دے آتا نیل کتاب اللہ تعالی مینو کتاب عطا فرمائی اور نبی بنایا یہ جھولے کے اندر فرما رہے ہیں نبی کا بولنا جھوٹ نہیں اور یہ بھی مطلب نہیں کہ مستقبل کے اندر ملنا مستقبل کے اندر اتا ہونا اس وقت جس وقت فرما رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں کتاب بھی مل گئی ہے میں نے نبوت بھی اتا ہو سونا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے پھر وقت بھی دس دیتا کہ میں نے پیش بھی لے پائے ہوں ادھر ویخ میں ایک حدیث مبارک اس عنوان اور اس دعوے کو ایک نئی دلیل کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے وہ کی سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر آیا آپ نے فرمایا ان اللہ بیٹھے نے سرکار کے فرما نے ان اللہ ان زمانہ کا کا ہے آتے ہی یوم خلق کا تعالی سرکار بیٹھے نے آپ فرما نے زمانہ کمے زمانہ گول چکر کھا زمانے نے گول چکر کھدا اللہ تعالی نے اس پیدا فرمایا سی ان زمانہ کا دستدار اللہ تعالی زمانہ گھومیا ہے گھومیا جس طرح اللہ تعالی نے انہوں پیدا فرمایا سی اس حدیث پاک کا ایک راہی من ایک باطنی من اندر دا بھیت پیرا جڑا ظاہری مانا آلما کھیڑوں گئے باطنی مانا فکیر کھیڑوں گئے کیوں او ظاہر والے نے اقل والے نے اے دل والے نے دل باتوں اہل دل اے باطن والے اندر والے نے قربان جاوا توجہ فرما ظاہری مانا ہے جڑا تفسیر لکھا ہے کہ سونا نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا زمانہ گمیا ہوئے جی اللہ نے پیدا فرمایا سی جڑے کفار تھر مشرقی نے پکا چار حرم پہ چار حرمت عزت والے مہینے اللہ نے بنائے بارہ مہینے بنا ان چار حرمت عزت والے بنا یہ جڑے چار حرمت عزت والے انہوں اندر جہاں لڑائی جھگڑا وغیرہ مشرقی نے ارب لیسکار عزت کرتے سن لیکن انہوں خدیشوں کی کرتے سن جس وقت ارادہ ہونا لڑائی تو جھگڑے کا حرمت عزت والے مہینوں میں کبھی لینا کبھی پچھا کر مہینے محرم کا مہینہ عزت والا ہے ایک رجب ایک رجب ایک دل حجان ایک دل حج ایک محرم منہا اربا قرآن کے اندر اللہ فرما ہے چار مہینے عزت والے نے وہ کی کرتے سن کبھی رجب نو اگاہ کر لینا کبھی پشا کر لینا کدی محرم نو ادا کر لینا کدی پیشہ کدی وی خاد نو کر لینا کدی دل حج نو مرضی کے مطابق پھیری رکھنا آخنا ہوں نہیں جب اصا لڑ رہے ہیں ہونا محرم تو پھر آخنا ہے محرم نہیں محرم اگلا ہی ہونا ہے اپنی لڑائی کا لڑائی کا اپنا منصوبہ پورا کر لینا خواہش پوری کر کے مہینے میں بدلتے رہنا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جن زمانے میں پیدا فرمایا زمانہ اسی حال میں گمے لہذا بارہ مہینے میں دا اللہ پچھا نہیں ہو سکتے محرم کا جڑا وقت آنا محرم نہیں ہونا اللہ پچھا نہیں ہونا یہ ظاہری مانا ہے لیکن اندر دا پھیر تو باطنی مانا جڑا اللہ دے فقیرا لکھیا ہے او کی ہے شیخ اکبر سرکار بولے نے جنہاں دا پل تعارف کرایا آپ سرکار فرما نے قربان جاواں حرکت ہوں توجہ توجہ حرکت دو قسم دی حرکت ان دے قسم ڈھیر نے پر حرکت دی میں موضوع دی مناسبت نال دو قسم پیش کرنا ایک حرکت ہوں مستقیم سیدھی حرکت اس کا مبدا اور منتہا خط مبدا نقطۂ مبدا اور نقطۂ منتہا کبھی مل نہیں سکتے ایک ہوتی ہے حرکت مستدیرہ گول پرکار لکیر مار دیں وہ جڑی گول لکیر لگتی ہے انہوں کہ محیط قدرت کا نظام یہ حرکت صحیح گی جہاں سے شروع ہوا ابتدا اور نقطہ انتہا دونوں آپس میں جا ملیں گے اسی نقطے پہ جا شروع ہوا سی اتے جا جدو حرکت مکنی پھر محیط بن جانا ہے گول لینا اگر گا پچھا ہو جائے گا تو محیط صحیح نہیں ہونا سمجھو ذرا شیخ اکبر فرماندے نے نبی پاک نے ایک دن فرمایا زمانہ گھومے ان زمانہ کا استدار اللہ ہی فرمایا زمانہ گھومیا سونے نبی اشارہ ماریا اشارہ کاتم لکل آیت ظاہر پتن حدیث میں آتا ہے ہر آیت کا ایک ظاہر بھی ہے اور بھی ہے صحیح حدیث سونے نبی فرمایا تھا رستادارا گول گھومیا ہے زمانہ گھومیا ہے شیخ اکبر فرمانے نے نبی سونے اپنی نبیت اشارہ فرمایا کی مطلب نبوت کا سلسلہ شروع نبی کو ہوئے پھر گول حرکت ہو گئی ہے جب محمد پاک دیواری جسم شریف آئیے روح شریف تو شروع ہوئے روح جب جسم چاہیے حرکت گول ہو گئے جتنے شروع ہو رہا سی او جا کھلوتا ہے پتا لگے اور شروع بھی نبی پاک دیوار انتہا بھی نبی پاک بات سچے نبیا سچے نبیا میں سردار کی گل دلیل تو سر سنیا ہونی لیکن یہ نو ہونی ہاں،, ہاں ہاں یہ شیخ اکبر کا فیض ہے پھر وے ہاں، ہاں، سلسلہ نبوت سلسلہ نبوت سمجھو ایک ہے بابے آدم علیہ سلاد و تسلیم تو پہلا محمد پاک سے شروع ہو رہا ہے یعنی روح محمد دیتی صالحیت ولایت یہ مراتب روحانی ہے جسم کے نہیں روح کے ہیں تو روح روز اول تو جدو اللہ تعالی نے بنائی جس وقت وقت اس ذات پاک نے مقرر فرمایا نبوت اور نبوت اور رسالت کے نال اتصاف دا اس وقت سونا نبی نبوت نال متسر آپ کا وہ ظاہر ہوا باب آدم علیہ مسلم توجہ روح محمدی جنہ چر فیر جاری فرمایا ہے جسم جہم نبیاں نبیا روح شریف واسطے بنے سن تو فیل اپنا فیل پھر وقت آیا اس روح کے لیے جو جسم بنا تھا جب اس جسم میں آئی تو ہوں جتوں ابتدا ہوئی سی اتے جا انتہا ہوئی لہذا نور محمد ادوریہ آدم نہ ہویا اول آخر تو وہی پاس وہی پل کھلو اپنے اول آخر عارف کا کلام ہے عارف کھڑی دا اللہ والا بول رہا ہے ٹولنے پہ مار دا اول آخر دو ہی پاس وہی مل کھلویا ہے کیوں کہ ابتدا نقطہ ابتدا ارے بھائی نبوت کا سلسلہ یوں نہیں چلا سیدھا یہ رہا چلے کیوں یہ نہیں چلے تاکہ جتنا شروع ہوا مکے مدی اب حدیث کا معنی بھی ظاہر ہو گیا نا اول النبیین خلقا نہ خل فرمایا میں نبیاں سارے تو پیدا ہوئے پہلو اگے اپنی نبوت اور رسالت کے ضہور سمجھ آ گئی اور ادھر دیکھ حضرت نے گل کی چاند ہو گئے نا بدلی دے پیچھے ایک تو بڑا خوبصورت ہو کے چمک ہے دوسرا چاند بدلی کے جب پیچھے ہوتا ہے نا تو چاند ہوتا ہے نظر نہیں آتا توجہ نہیں فرمائی چاند ہوتا ہے لیکن چھپا ہوا ہوتا ہے نا اعلی حضرت نے اشارہ لایا کہ کہ سارے نبیاں دے دور سونا نبی چند بن کے چھپیا رہا ہے اے نہ سمجھی ہے نہیں سی آپ فرماندے نے قرن بدی رسولوں کی ہو ہوتی رہی کرن بدلی رسلو کی رہی ہون بدلی رسولو کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا پیلا شان و سلم توجہ ہے بول سبحان اللہ توفیق کو پڑھ لو پڑھ لو بدلی سدیاں زمانے بدلتے رہے رسول آتے جاتے رہے لیکن سونا نبی فیل دین والا چھپیا رہا ہے فیل دین والا کرن بدلی رسولوں کی ہو کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کرن کی چاند چاد ہمارا نبی چھوڑ بدل کر معلوم ہوا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا تو حقیقت نبوت بھی سمجھ آ گئی کہ نہیں اگر تمہوں کو پوچھے ہاں نبوت کا نبوت کی حقیقت کی ہے تھی آخو اللہ تو میرا نبی ہے تو میرا رسول ہے جس لیے فرمانہ نبی نبوت دال متصف ہو ریا مسئلہ وہ شریعت وہ نبوت ہو رہے

جنہوں شبہ لگا انہوں اسی گل کا لگا انہیں آخیا واہ شریعت واہ نبوت ایک ہی ہوں جدو ایک ہی ہوں تو وہ چالی سال تو بعد ہونا لہذا پہلو انہیں پھر کسی آخیا علم کسی آخیا کچھ کسی آخیا کچھ حقیقت نہیں حقیقت یہ کہ واہ نبوت اور ہے واہ شریعت اور ہے واہ تمام علماء کرام محققین علم کلام یعنی امام الحرمین امام غزالی کے استاد نے یہ بات لکھی ہے جو میں نے کی آپ فرماتے ہیں اللہ کا یہ کہ تو میرا نبی رسول ہے یہی حقیقت نبوت صفت کلامیت یہ اختصاص الہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام فرمانا نبی سے اس سے نبی بن جاتا ہے اور یہ واسطے میں مثال دیتی ہے اور عہدے والی آگے سمجھ وہ یہ شریعت وہ چالیاں سالوں تو بعد توجہ نہیں فرمائی نے وہ کرسیاں بہن وہ کرسیاں اسمبلی جی ممبر پہلو بن گیا کرسی اج بہنا ٹھیک ہے سونے نے سارے نبیا سردار نبوت نال رنگیا ہاتھ نیت نال رنگیا اس لیے بنا دیتا ہے لیکن کرسی دے چالی سال تو بعد پایا لے سونے ہوں اپنی امت نو نوڑی فرمائی مسئلہ نبوت اینا کو سمجھ آ گیا پر اے دے ضمن چ بھی یہ کر کر دیا بڑا ضروری لگتا ہے کہ لطیفہ اگلے دن بندے دسیا ہے سید فیض الحسن شاہ صاحب مرحوم رحمہ اللہ فوت ہو گئے انہاں تقریر آخیا کہ یار جڑا بندہ نبی جتھے بھی وشال فرما ہی دفن حضرت صدیق اکبر اسی واسطے جب اختلاف اٹھیا بھی کتنے سرکار نو دفن کریے تو آپ نے فرمایا میں حضور تو سنیا جتھے نبی وشال فرما نے اتے ہی دفن ہوتے ہیں انہوں نے جنازے نہیں چکے گل نہیں سمجھ لگی تے اوتھے جو دفن ہوتے ہیں جتھے مثال ہوتا ہے تو نہ آخیا یار ایک نمے نبی کا ٹڈورا سنیا اس قانون دے مطابق تے پھر چاہیے اس نبی اتے ہی دفنایا جائے جتھے مریا جتے مرے سمجھ پتا نہیں سمجھ آیا کہ نہیں پھر بھائی سمجھو یہ قانون ہے نبی جہاں بھی سال فرماتے ہیں وہی دفعہ اگر کوئی نبی باغ کے بعد کسی اور کے لیے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو دیکھو وشال کا وفات کہاں ہے دفن کہاں ہے اس قانون کے مطابق یا وہی دفنایا جائے جہاں وفات ہوئی یا پھر نبوت کا اتنا بڑا عہدہ اور لقب اس کے ساتھ لگانا چاہوں گا نبوت کا دعوی کر لینا کسی بھی شہر کا دعوی کر لینا سوکھا ہوں پھر ایڈے وڈے عہدے کا دعوی کرنا کہ میں نبی ہاں تو پھر اگو ہن پتا تے ہے نہیں سی بھی مرنا ہور تھا تے آ تے دفنی ہور تھا تے آ اسی سے قائدے دے مطابق اسی سے قائدے دے مطابق جڑا نبیاں واسطے چلدا آ رہا رب العالمین سونے دا اس دے مطابق جتھے مریا اوتھے ہی دفنانا چاہیے تاکہ مہر لگ جاوے کہ سچا ہے لیکن ہن ایک سیافا وچ ہور نکل آنا ہے کہ انج دا نبی کوئی ہو ہی نہیں سکدا جڑا مرے لیٹری توجہ نہیں فرمائی نہیں اوئے نبی کسے کی ہونا ہے ولی نہیں ہو سکتا دا ولی نہیں ہو سکتا اللہ تعالی اپنے پیاریا نو پیاری تھان سے مار دیا یہ ہوا بھی ہوئے پیارے تو مرے پیڑی تھان دوست چٹ لکھی سی میرے خیال تو جواب ہو گیا کسی چٹ لکھی وہ جواب ہو گیا بڑا لطیف جا جواب ہاں؟ سمجھ نہیں لگی دوسری شان صدیقی میرے خیال میں مہینہ بھی صدیق اکبر دا ہے

سب جب حق اور حقیقت کے مطابق ہوں تو ہے ایک زبان نال سچ بولتے رہنا وہ ہے وہ کون ہے ہے گل حق کے مطابق ہے سمجھ آئی ایک مہینہ ہاں۔ ظاہر بات دل بھی رکھنا عمل بھی گل بھی کرنی نصیب والا بندہ کا ایک اور متبادر علت تصدیق یہ مانا امام جلال الدین سیوتی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا متبادر علت تصدیق جیڑا نبی دی تصدیق کرنے تو سوچے نا ہاں، ہاں، ہاں، دلیل نہ مانگے موجزہ طلب نہ کرے نہ فوراً تصدیق کرے اس معنی کے لحاظ سے صدیق ہے صدیق اکبر کیوں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یارو میری وجہ نال میرے یار چڑ دو گے نہیں تمہیں پتا نہیں کیا نہیں جانتے تھی جب میں آخیا سی میں اللہ کا رسول ہوں تھی آخر سے کدب کا صدیق کہنا سی صدق اللہ اکبر توجہ ہے بول دے نہیں فرمایا تسان کہندے سو کب تو سر دلیلیں منگی میں محمد کو یہ میرے یار نے دلیل نہیں منگی میں دعوی کی پیسہ سچ ساتھ اللہ ایک اور معنی وجہ بھی آ گئی اور اور معنی بھی آ گیا وہ یہ کہ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل ایسا ہو توجہ کہ دل ایسا ہو کہ جیسے آنکھ میں اگر کوئی خارجی چیز پڑ جائے باہر سے چاہے ریت کے ذرے برابر بھی ہو نا تو آنکھ بے قرار رہتی ہے جب تک نکلے نہیں کھ پہ جاوے اور ریت کا ذرہ پہ جاوے رڑک محسوس کر کر کے اخیر کٹ دیے تو سکون لے لی جی میں نو قبول نہیں کرتی دل میدا مکھی کو قبول نہیں کرتا جس کا دل ایسا ہو جو سوائے حق کے اور پھر کو قبول کرے وہ دو دن تو طبیعت خراب ہے تو تھکیا بیٹھا بلڈ بھی میرا تیز ہوا بیٹھا ہال تھکیا گلا میرا بہت تھکیا روزانہ خطاب ہے لو ربی الاول شریف تو شروع ہوا تو لگا پہ جانا یعنی جدو نویں خطاب شروع کیتے ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ فوائد اور ایسے دے جا واسطے زندگی بھر واسطے روشن ہو سال ہی تک جانا ہوں وہرباد لیکن صدیق کے تر مانے سمجھ آ گئے کہ نہیں اس معنی کے لحاظ لال صدیق کے ہی صدیق گڑے کیونکہ انہوں کا دل میرا بھی سونے ایسا بڑا سی جب نبی فرمایا میں نسول ہوں میں نبی ہوں صدیق دا دل سوائے حق میں کیونکہ قبول نہیں سی کرتا سنتا گیا ہے فرم بن گیا ہے جو ہے ایک گل کرنا اگلے دن کی صدیقیت کبرا اور نبوت ان کے درمیان کوئی اور مقام ہے یا نہیں اور اگر کوئی مقام ہے تو اس پر کون ہے یار توجہ نہیں کر یعنی لفظ ایک کرسی تے نبوت ایک کرسی تے صدیقیت کبرا ہے کیا درمیان اچھ کوئی اور مقام کرسی ہے اگر ہے تو او دے تے کون ہے یہ دو بزرگ اختلاف ہویا ہے ایک امام غزالی وہی غزالی رہ گئی رسم اداروں بلالی نہ رہی کلندر اقبال فرماتا رہ گئی رسم ادارو بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا پلتی تین گزالی نہ رہی حجت الاسلام امام غزالی فرما نے نبوت اور صدیقیت کے درمیان کوئی کرسی نہیں ادھر نبی بیٹھے نے ادھر صدیق بیٹھا ہے حجت اسلام فرما نے لیکن شیخ اکبر فرما نے نبوت اور صدیقیت کے کبرا کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام میں قربت کہتے ہیں مقام میں قربت کہتے ہیں فرمایا مقام ہے کرسی ہے لیکن عجیب گل مقام ہے پر نبی اور صدیقی اکبر کے درمیان کوئی مرد نہیں صدیقیت کبرہ کی کرسی میں بھی صدیق نظر آنا ہے قربت والی کرسی میں بھی صدیق نظر آنا ہے معلوم ہویا نبی سونے دے درمیان نبی سونے دے صدیق دے درمیان کوئی ہور کلا کھو توجہ نہیں فرمائی کیسی عجیب گل ہے یعنی اصا سمجھتے سا کہ حضرت صدیق اکبر کول صرف مقام صدیقیت کبرا ہے لیکن شیخ اکبر نے دسیا کہ ایک اوپر مقام ہے مقام قربت اتے بھی صدیق ہی بیٹھا ہے اور کوئی نہیں اللہ توجہ نہیں فرمائی نہیں love. love. شیر کچھ لکھے سن دوست فرمائش کر رہے ہیں یہ تو ایک الگ موضوع ہے میرا اگلے دن بیان ہوا شاہ درے اتنے گلا بھی صحیح سی سارا کچھ طبیعت بھی ٹھیک سی وہ سنو گے مست ہو جاؤ گے خیر وہ جی تھوڑی جی نظم ہے وہ تو پیش کر دینا نبیاں بعد پہلا یہ ہن سان جسن ہے سان دو کا دوسرا دو کا ذہن سوال اٹھا یار ہے تو ہزور نو آخیا جا رہا دوسرا تو سرکار دوسرے کھے نے وہ تو پہلو نے پھر جواب آئے ایک جواب اج نو آیا وہ جنہ میرے کو موضوع پہلو سنے نے یہ جواب ان موضوعات کوئی نہیں یہ نو کہ اللہ نے حضور نو دوسرا کیوں فرمایا ہے اس لحاظ سے نہیں کہ شان اور مرتبے میں دوسرے ہیں وہ جڑا کی رکھے گا کافر ہو جائے گا تو اچھے کس لحاظ سے دوسرا فرمایا ہما فلحار کہ جب غار میں جانے کی باری آئی تو صدیق نے عرض کی حضور پہلے میں جاتا ہوں وقت دخول الغار یعنی وقت دخول الغار غار میں داخل ہونے کے وقت مصطفیٰ دوسرے ہیں صدیق پہلا اللہ توجہ ہے یہ آج جواب سمجھ آپ کسی کتاب میں لکھا نہیں دیکھو گے اللہ کے فضل و کرم سے قواعد اور قوانین کے مطابق ہوگا سمجھ نہیں آئی نہیں جی؟ مشہور ہے نا صدیق اکبر عرض کیتی سی حضور جناب پہلو باہر ہو اندر جے کوئی کک وغیرہ ہوئے کوئی موزی شے ہوئے میں صفائی کر لواں جناب نو نقصان نہ پہنچے ہائے ہائے باہر سن تے ان فکر سی توجہ ہائے ہائے ہائے ہائے توجہ ایک اور نقطہ اتر آیا اللہ ہو وہ کیا دوسرا فرمایا کیوں سید سی کے اکبر اللہ تعالیٰ نے جب ہزور چل رہے ہیں کدی اگے آدھے کدی پیچھے آدھے ہیں کدی سجے آدھے ہیں کدی کبے ہزور پوچھتے ہیں کا فکر لگی آپ کرتے ہیں ہزور کسے مینو فکر کہ لگی ہے توجہ اب صدیق اکبر فکر میں رسول کی فکر میں پہلے ہیں اور رسول اپنی فکر رکھنے میں دوسرے ہیں کیوں کہ عاشق ہمیشہ معشوق عاشق نو معشوق دی جنی فکر ہوتی ہے معشوق نو اپنی نہیں موازنہ کراوا حضور دے عاشق دا تو دوسرے نبیاں دی امت امت دا یہ بھی ہجرت دی رات ایک اور رات ہجرت کی تھی حضرت موسا کلیم اور ان کی قوم کے لیے فرعون سے مصر چھوڑ کر نکلتے ہیں آپ تشریف لے جاتے ہیں لکھوں لاکھوں کے حساب سے قوم ساتھ ہے کدی گے حضور پچھو آ نہ جائے پچھو آ نہ جائے ایک بھی ایسا نہیں نکلیا جیڑا حضرت کلیم دے اگوں کدی پچھو آوے کدی سجے کدی کبے آوے ہر کسی اپنی پہ ہے اپنی پہی ہے ہر کسی نو لکھا بچے سد کے دا یہ ساسک تو ہے ایک ادھر پھر اگلے بھی تو قدر والے نے تو دل ویکھنے والے نے حضرت موسا علیہ السلام نے جدو ویکیا نا یہ کڑمیا نو اپنی پیے سڈا خیال ہی یہاں دے دل اس قابل ہے ہی نہیں کہ اصا اپنے نال انہوں لڑائیے انہیں فرمایا انما بے شک رب میرا میرے نال میرے نال تو جب صدیق اکبر کا کمنے والے دل ویٹے اپنی نہیں ساڈی پی ہے دل ہمیشہ نہ سکی ہے بولیے چڑ کے فرمایا اللہ بے شک اللہ سڈے نال جی میں محمد نال میری برکت نال تیرے نال اتے لکھا کلے لکھوں کلے نے اتے اور ادھر نے دیکھا لاکھوں کا دل اس قابل نہیں کہ اس دل کو اپنے دل کے ساتھ ملائیں اور ہم کہیں یہ اللہ ہمارے ساتھ ہے نبی اس نگاہ فرمان کا نتیجہ ویخ کچھ سفر کیتا اگوں بت پہ پجیندے سنا دل موسا جی انہیں واسطے خدا بنیا ساڈے لیے بھی چا بنا چند کرما دے جا کے تے خدا نواں منگن لگ پے نبی دل ویخ رہا سی یہ دل سڈے دل یہ سنگی بناؤ یہ سنگت دے قابل ہی نہیں محمد پاک سرکار نے جب فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے رام لوگ صدیق نے دل صدیق نے ساری زندگی اسلام کے علاوہ خدا کے علاوہ کوئی سوچا ہی نہیں ایک لمحے کے لیے صدیق نے شک نہیں کیا فضائل الصحابہ سیدنا امام احمد بن کی دو جلدوں میں جلد اول ہے امام فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل دس لاکھ حدیث کا حافظ امام بخاری دا استاد شریعت دا چوتھا امام جن غوث پاک میرا اپنا امام آخر یہ اس بزرگ کی کتاب ہے دو جلد فضائل صحابہ میں پتہ نہیں مواد پیش کرا تو پھر پتہ نہیں موضوع نکل جان لیکن اینا ضرور سمجھ لکھا صدیق کے اکبر نے ایک لمحے بھر کے لیے زندگی بھر اللہ کے متعلق شک نہیں ہمیشہ توحید پر رہے ہمیشہ

آپ نے پتھر چکیا فرمایا جو دتا نہیں کرمیا تو آدھا ہی پیا بچا تو نہیں جڑال ماریا تو بوٹے پرنے ڈگیا ابا لے گیا بچپنے جدو یہ گل جا کے دسی نا اما نو میں اج نوی شاید تیرے پتر کا کرتوت نو ویخیا بوٹے پر پٹیا خدا نو اماں کہ ساڈے نو اپنے حال سے جدو میرے ٹھبے چند سی میں بت نو ساجدا کرتی سی آکڑ جانا ادھر ادھر لکھان اگے جا کے خدا نو لب دے فردے نے اتے جنو نبی فرمایا ان اللہ معنی شک اللہ ساڈے نال سونا نبی ویخ رہا سی ابو بکر تیرا دل ایڈا صاف ہے میں محمد دل تیرے دل نو سنگت واسطے چن لیا ہوں ای رہا گے ان اللہ ہمانا بے شک اللہ ساڈے نبی اشارہ لایا اشارہ لایا اللہ تصدیق فرمائیے بے شک اللہ سڈے کی مطلب جی میں محمد دا ایمان محفوظ ابو بکر دا ہمیشہ اس کو محفوظ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہاں، ہاں۔ نبیا دو پہلا صدیق پایا نبیوں ندیا سانی خدا نے اس سانی خدا نے اس پھر بنایا توجہ ہے ایک نو تو کرو گے ادھر دیکھ ہر انسان کا جو خمیر ہوتا ہے اس کی اصل جہاں سے اٹھائی جاتی ہے دفن دفن دفن دفن دفن یہ اللہ کا کالن دو گل ایک نبیاں واسطے خصوصیت کی جہاں وفات آتے ہیں وہیں دفنائے جاتے ہیں ایک ہے آما واسطے قانون کہ جتوں دا خمیر ہونا ہے دفن سمجھ نہیں تو اصل خمیر جہاں ہوگا وہیں پر دفن ہوگا غور فرما رسول اکرم دا خمیر جتھے بنے او دے نار دوسرے نمبر پہ خمیر صدیق کے اکبر دا تاکہ پتا چلے کہ نبی اور صدیق کے درمیان اور کوئی نہیں ویکو قبر شریف کی ترتیب کیون اندر قبر شریف نہیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں قبر شریف کی ترتیب کیون ادھر دیکھو یہ وفا الوفا کتاب ہے امام نور الدین سموزی رضی اللہ عنہ کی چار سو سال پہلے مسجد نبوی کے خطیب رہے ہیں چار سو سال پہلے مسجد نبوی کے خطیب رہے ہیں نو سو گیارہ میں ان کی وفات ہے پہ اب بات سمجھیں کس طرح دفنایا گئے یہ قبلہ ادھر ہے قبلہ شریف آپ کا ادھر ہے اچھا اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کے مطابق کروٹ پہ لٹایا گیا دائیں کروٹ پہ یہ قبلہ ہے آپ یوں لیٹے مواجہ شریف مو شریف ادھر قبلہ کی طرف دائیں کروٹ پہ لٹانا سنت ہے سیدھا لٹانا سنت نہیں یہ ذہن میں رکھنا تو دائیں کروٹ پہ آپ کو لٹایا گیا رخ شریف قبلہ کی جاتی کانڈ شریف جڑی وہ سامی تو پچھلے پاس دیوار ہوں جدو باری آئی صدیق اکبر پاک نے انہوں کی رکھا گیا رکھا تو اسی طریقے انہوں دا رخ شریف حضور دی کانڈ والے پاس لیکن رکھیا ہی نہیں گیا کہ حضرت صدیق اکبر پاک دا سر شریف سونے نبی دے کندیاں دے برابر آ رہا ہے ویکو یہ اوپر قبر شریف سمجھو سرکار یعنی سرکار لیٹے تھلے والی ہے فرق پھر تھلے عمر پار رکھن والے کون نے ایک نقشہ اس طرح کا یہ ذرا باز یہ اتنے نبی پاک سرکار نو سمجھو تھلے صدیق اکبر سرکار نو تو تھلے فاروق اعظم رضی اللہ ٹھیک ہے اچھا ہوں دیکھو صدیق اکبر تھلے نو حضور دے قدم پاسے نے حضرت عمر اور تھلے رکھن والے کون سن صحابہ اور اہل بیت حضور سرکار نو تے صدیق اکبر نو رکھن واسطے مولا علی وچ سن صحابہ اہل بیت سارے شامل اس کام دے ٹھیک ہے گل سمجھا رکھا چ اس ترتیب دا لحاظ جو رکھے کہ صدیق اکبر کو حضور کے برابر نہیں رکھا نیچے کر کے رکھا فاروق اعظم کو برابر نہیں رکھا صدیق کے بلکہ صدیق اکبر سے نیچے رکھا کیوں تاکہ پتا چل جاوے یہ رکھن والے سارے دے سارے پکے سنی بے ادبا بھی نہیں اس اکلو دلو نگاہ کا اولی ہے اکلو دلو نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو سر ہوتی بت کا دے تصورا اقبال فرما ہے اکل نو بھی سدھے راہ عشق پا دل نو بھی سدھے راہ عشق پا سوچ نو بھی سدھے راہ عشق پا عشق والے لوگ کر کے ایسا سیدا عمل کر گئے

معلوم ہوا ربا دولا شریف مولا پہلے دن خمیر جوڑ دیا ترتیب رکھ دیتی تاکہ پہلے دن تو دنیا سمجھ لگی صدیقیت سمجھ آ گئی صدیقیت کبرا اگے آ گیا شہادت گل مکاوا پھر بڑا شہادت جانتے ہیں آپ اللہ کے راستے میں مارا جانا یہ شہادت قتل ہونا اللہ کے راستے میں ٹھیک ہے یہ شہادت ہے یہ کوئی عجیب چیز ہے کہ شہید اللہ کی بارگاہ پہنچ کے رب پوچھتا تو چاہیے آدھا حضور آدھا سونا رب ایک بار پھر اوے نہیں کرنا واپس بھیج میں پھر تیرے واسطے شہید ہوا جا سواد اتنے آیا نا اتنے جنت بلا بلا اور یہ قدرتی گل ہے کہ عاشق نو جڑا فراق تے درد چ مزہ ہوگا نا وہ وسال وسال بے دردی سواد شہادت ولایت جی؟ ایک مانا معنی دا اللہ مخلوق کے حقوق ادا کرنے والا اس معنی میں ولی ہوتا ہے تے صالح دا دوسرا مانا کہ اپنے مرتبے اور مقام میں خلل اور خرابی نہ ہونا دے ہر نبی توجہ مقام نبوت دا مقام صدیقیت دا مقام شہادت دا مقام ولایت دا ہر مقام والا جب آخر اللہ بناوی اے دا مطلب کی ہے سونے بابا میرے مقام کے مرتبے میں کوئی میرے تو خلل نہ پاوے جڑا عطا فرمائے ہمیشہ قائم فرماوی نبی نبوت پر روے تو آخر یا اللہ سالے بناوی اے نبوت جڑی عطا فرمائی اسے تے قائم رکھی بے نیاز کتنے خلل نہ آوے فساد میرے کول نہ آوے خرابی نہ آوے حالانکہ آ نہیں سکتی لیکن بے نیاز یہ ایمان ہے جڑا نبی پاک نے فرمایا میرے دل تے غین آ جاندے لا یغان والا قلبی غین آ جاندے میں 70 وارا بخشش منگنا رب کو بزرگاں لکھیا دا مانا ہے کہ نبی جدو ویکھدے نے روزانہ اپنے روح شریف دی ترقی مقام چڑھیا ایک مقام تے پہنچتے ہیں اس تو جدو نظر ہے پھر جڑے مقام دے پہنچے سن وہ لگتا ہے یہ میری شان دے انہوں ہی فرمایا ہے غین پھر اللہ کو منگتے ہیں اللہ مینو بخش دے یا اللہ بخش دے کی مطلب کہ تھلے والے مقام تے راضی رہن تے اتلا نہ چاہوں مینو اے معاف کر دے مینو بچائیں اس گل تو یا اللہ پھر جدو اے معافی مانگ دے نا اللہ تعالی اتلا مقام دے گا پھر اوتھے پہنچ کے پھر اگلے نو ویکھ دے تے پھر او جڑا جتھے پہنچے ہوندے نے اس نو اپنے واسطے سمجھدے نے اے نقص پھر اللہ میں معافی مانگ لیا اللہ سونا پھر اتنا چکا ہے ولل آخرت خیر اللہ کا منل اولا پہلی کڑی نالوں ہر کڑی آلہ پہ بن گئی ہے وہ کیوں پہ بن گئی ہے کہ سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام ہر اس مقام تے جتھے پہنچ دے نے اونوں آپ چھڈنا چاہندے نے اتلے نو پھڑنا چاہندے نے تو کتوں لب دیا اتنا استغفر اللہ استغفر اللہ تا کر کے نبی کی استغفر اللہ اور امت کی استغفر اللہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے توجہ نہیں فرمائی جس بے وقوف نے سوچا نبی کہہ رہا ہے میں تم بخشش مانگتا ہوں تو نبی سے گناہ ہو گیا ہوگا نہ چلیا وہ صرف مقامات اور دراجات جڑے نے انہوں دے اندر جا کے کسی ایک مقام تے رکنے نو نبی اپنی شان کے خلاف سمجھ رہا تو میں گناہ تو توبہ کرنے ہوں تو تھلے والے مقام تو توبہ کرنے لفظ رلتے ویخ کے نبیا اپنے ورگا سمجھ لینا یہ فدو کہڑا تھی آخو گے یار کہ جا لفظ بول دیتا یہ پنجابی کا چھٹ لفظ بے وقوع بندے کی بول دیتا بول جانے بدھو بدھو لیکن اتنے گل سمجھ سدکے کے جا لفظ ملتے یہ ہوں رمز صاحب مشکات شریف کی حدیث صحیح حدیث حضور فرماند نے اے اللہ اے دلوں پھیرن والیا میرے دل یا مقلب القلوب صرف قلبی ثبت قلبی علا دین کا اے دلانو پھیرن والیا میرے دل نو اپنے دین تے قائم رکھی اے حضور دعا منگ دین حضور دے صحابہ عرض کردن یا رسول اللہ جناب نو ساڈے ایمان دا خطرہ رہندا ہے حدیث نہ ہوئے میں مجھے سرکار فرماندے نے اے دلانو پھیرن والے ربا میرے دل نو اپنے دین تے قائم رکھی میرے دل نو اپنے دین تے قائم رکھی صحابہ عرض کردن یا رسول اللہ کیا دلان دا خطرہ ہوں حق سی سر صحابی کا دین کسی ہوگا ہوں تو وہ ارد کر دے ہزور اپنے دل کا خطرہ رہتا وہ کیا فرماتے ہیں کیا کرتے ہیں حضور دل کا خطرہ رہتا ہے معلوم ہوا صحابہ کا نبی لفظ اپنے واسطے بھی بول جائے ہو نبی دی شان کے خلاف ظاہر تو پھر سمجھ نبی دا اپنا اپنا آپ مراد نہیں ہونا فکر اپنا ہونا مراد مت ہونی جنو آخری نے پنجابی آخان تھی پنجابی کھانا خراب ہوا جدی آئی میرے گھر جن تو لہو سدنی چل گی چل گی چل گی چلن تو لوگ کن جدو خسم آدم آدمی ماں جہاں میرے لیا مینو مار ہی چڈے تو چنگا یہ میٹھیا میٹھیا بولیاں بول جی سس ہونا پلیت نیت والی دوائی خدا دی تنگ کر مار دیا نو جی ہو سمجھ والی تو پہنچ آ صحابہ سمجھ والے سر پہنچ گئے سونے دا دل پھرنا سونے ابو پکر رلا کے پھرن کو محفوظ چکی لیکن سمجھ گئے یہ سونا ذکر اپنا کرتا ہے لیکن ارادہ سڈا ہی رکھنا اشارے سانو ہی لوگ اشارے معلوم ہویا ہوئے قرآن پڑھ صحابی دی نگاہ نال پڑھ صحابی دی نگاہ نال پڑھیں گا جتھے آیا ہونا ہے اے نبی بخشش مانگ اپنے گناہ کی اپنے گناہ کی صحابہ وانگو فورن پہنچ جاوے گا یہ اشارہ ہور پاسے آ کیونکہ وہ تو گناہ سے ہی معصوم ہے لہذا کسی ہور دے واسطے تاکہ کر کے پھر آلہ حضرت تو دوجے نے لکھنا پیا انہیں آخیا گناہ مانگ اپنے امت کے بخشش مانگ اپنے امت کے گناہ پہنچ گئے تو جدو او فرم عرض کر اللہ سانو صالح بنا وہ مطلب کی ہے یا اللہ مقام خلل نہ آئے ہمیشہ ترقی دے جب صدیق کہنا اللہ صالح بنا وہ مطلب ہے یا اللہ صدیق کے اندر مقام جڑا ملیا ہے یہ اندر خلل نہ آئے ایسا کوئی کم نہ آئے جی وجہ صدیق کے مرتبے میں کمی آئے ہمیشہ خلل فرمان ترقی ہوں جدو شہید آخر یا اللہ کریم شہادت نیک بنا وہ مطلب ہے جڑا شہادت کا رتبا دے نا کمی نہ آئے معلوم ہوا تے ولی جدو دعا منگتا یا اللہ سالے بنا دا مطلب ہے یا اللہ داتا بنا غوث بنا کتب بنا خلل خلل معلوم ہوا یہ سارے صالحین ہیں یہ سارے نبی بھی صالح ہے کیونکہ خلل نہیں آن دینا صدیق بھی سالے ہے کیونکہ خلل نہیں شہید بھی سالے ہے خلل تو سارے ولی بھی سالے یہ ہے صالحین کون اگر سمجھ نہیں آیا تو پیسے واپس آپ بڑے کہہ سکتے ہو سجنا نو نکور موضوع ہے یا نہیں کچھ حاصل ہویا یا نہیں آلے جی تکلیف نہ ہوتی تو پھر پتہ نہیں کن ہے اللہ پاک حضور دے جوڑے پاک بسد کا ساریا گلا گل سارا جو کچھ کہنے سنا مقصد ان صرف مولا بخش معاف کر دے اب میرا دونوں کر رہے نا گلا تھکیا بہت تھکیا پھر کسی اللہ تعالی موقع بنایا طبیعت بھی ٹھیک ہوئی پھر آیا پھر انشاءاللہ شاء اللہ سب آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمد للہ رب وسط اللہ علیہ السلام علیہ